ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو خادموں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھیالیس یہ حدیث ضعیف ہے